سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو اور وہ بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے حدیث نمبر سینتیس سو اٹھاسی مسند احمد